سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے یعنی جسم کے ساتھ جسم ملا لیتے تھے البتہ اپنے اور اس کی شرمگاہ کے درمیان کپڑا رکھ لیتے تھے حدیث نمبر سینتیس سو چوہتر مسند احمد